السلام علیکم آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کلاس میں ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں جو آج کام ہم کرنے چلیں گے وہ ہے اسٹریمس کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن اور اسٹریمس کا یوز ابھی تک ہم نے او کرنا سیکھا ہے جو آپشن پین کے تھرو فائل کے اندر آئی او ہمیں نہیں کرنا آتا فائل کے ساتھ اور اس طرح ڈفرینٹ کی بورڈ وغیرہ کے ساتھ یا نیٹ ورک پہ آئی او کرنے کی ابھی ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اسٹریمس کیسے جاوا میں اسٹریمس کا آرکیٹیکچر ہے سی پلس پلس میں بھی ہے جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے یہ کہ اسٹریمس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کوڈنگ بھی کر کے دیکھیں گے اور اگر آج ہمیں ٹائم نے پرمٹ کیا تو پھر ہم اپنی ایڈریس بک والی جو ہم نے کلاس بنائی تھی اس کو ماڈیفائی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اب اس میں ہم پرسسٹنس کی کیپیبلٹیز کیسے ڈال سکتے ہیں آپ اپنا پرانا بھی کوڈ ساتھ رکھیں جو ایڈریس بک کا تھا ہم اس میں ریفائنمنٹ کرنے کی بھی آج ٹرائی کریں گے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اسٹریمس کیا ہیں کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے تو اسٹریمس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا ہے نیٹورک کے اوپر ہمارے پاس نیٹ ورک یا کوئی بھی ہم اپنا سسٹم لیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ریسورسز اویلیبل ہیں جیسے ہمارا ایک کی بورڈ ہے جہاں سے ہم ان پٹ لے سکتے ہیں مانیٹر ہے وہاں پہ ہم آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں فائل ایک ایسی چیز ہے جس سے ان پٹ لے بھی سکتے ہیں جہاں پہ ان پٹ دے بھی سکتے ہیں سملرلی نیٹورک پہ کسی اور کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں جیسے آپ ایم ایس این پہ یا کسی اور چیز پہ چیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ان پٹ بھی جاری ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ بھی آؤٹ پٹ بھی جاری ہوتی ہے اور ان پٹ بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹا سورسز ہیں اور ڈیٹا سینکس ہیں ہمارا پروگرام ان ڈیٹا سورسز اور ڈیٹا سینکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈیٹا سورس وہ جگہ جہاں سے ڈیٹا ہمیں ملتا ہے ڈیٹا سینک وہ جگہ جہاں پہ ہم ڈیٹا بھیج رہے ہیں جیسے کی بورڈ ایک ڈیٹا سورس ہے وہاں سے ہمیں ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے جو ہمارا مانیٹر ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹا ڈسپلے کرتے ہیں فائل ڈیٹا سورس کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے ڈیٹا سینک کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے تو ہم نے ڈیٹا لینا ہے یہ ڈیٹا دینا ہے اپنے پروگرام سے ان ساری چیزوں کو تو ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے اسٹریمس کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے ذرا اس کی تھوڑی سی ایک ویژولی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں پھر کوڈ میں اس کو دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ کے سامنے جو سلائڈ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سینٹر میں ہمارا جاوا پروگرام ہے ایک طرف مانیٹر بنا ہوا ہے کی بورڈ ہے ہارڈ ڈسک یا ڈرائیو ہے جس کو ہم نے فلاپیز اور ڈسک ڈرائیو سے شو کیا ہے اور ڈفرینٹ کمپیوٹر ہیں ہمارا جاوا کا پروگرام کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے فار ایگزامپل آپ فائل سے ڈیٹا لینا چاہتے ہیں یا فائل میں ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں فائل سے کنیکشن کی ضرورت ہے سملرلی آپ کی بورڈ سے ڈیٹا لینا چاہتے ہیں یا مانیٹر پہ ڈیٹا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی کنیکشن کی ضرورت ہے تو جاوا پروگرام کو ان چیزوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک کانسیپٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہے اسٹریم اسٹریم کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹا چینل ہے جس میں سے ڈیٹا فلو کرتا ہے اسٹریم کے اندر سے ڈیٹا فلو کر کے ہمارے پروگرام کی طرف آ سکتا ہے ہمارے پروگرام سے وہاں پہ جا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے جاوا پروگرام کو ڈیٹا چینلز کے تھرو ان ڈفرینٹ سورسز سے کنیکٹ کر دیا ہے یہ ڈیٹا چینل آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ یہ ہے ہماری اسٹریم اور اسٹریم کا بیسک پرپز یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کو جن کے بیچ میں ڈیٹا نے موو کرنا ہے جن کے بیچ میں ڈیٹا نے ٹرانسمٹ ہونا ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہے اب جاوا میں جب ہم اسٹریمس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی اسٹریمس سامنے آتی ہیں آن دا بیسز آف کہ وہ کام کیا کر رہی ہیں کچھ اسٹریمس ایسی ہوتی ہیں جاوا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اسٹریمس کو ڈفرینٹ طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے اسٹریم کس چیز سے کنیکٹڈ ہے اس کی بیسس پہ دو طرح کی کلاسیفیکیشن ہے ایک تو یہ کہ اگر ہماری اسٹریم ڈائریکٹلی کسی ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سنک سے کنیکٹڈ ہے تو اس کو نوڈ اسٹریم کہا جاتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی جیسے کی بورڈ ہے جیسے ہماری فائل ہے جیسے مانیٹر ہے دیز آر ڈفرینٹ نوڈس اور ہمارا پروگرام ان سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ڈیٹا ان کے بیچ میں ٹرانسمٹ ہو سکے فائل سے ہم ڈیٹا ریڈ کر سکیں فائل میں ڈیٹا رائٹ کر سکیں کی بورڈ سے ڈیٹا ریڈ کر سکیں مانیٹر پہ ڈیٹا بھیج کے ڈسپلے کر سکیں تو پروگرام ان ڈفرینٹ نوٹ سے جس اسٹریم کے تھرو کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو یہ میرا پروگرام ہے یہ وہ کی بورڈ ہے ان دونوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے جو چینل ہے جو پاتھ ہے جہاں سے ڈیٹا نے فلو کرنا ہے اس کو میں نے اسٹریم کا نام دے دیا ہے اسٹریم کا کانسیپٹ اس لیے ہم آ, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کی بورڈ کی ورکنگ اپنی ہے فائل کی ورکنگ اپنی ہے نیٹ ورک پہ ساکٹ کی ورکنگ اپنی ہے یہ سارے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں لیکن جب ہم اسٹریمز یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب چیزوں کی ورکنگ ایک طرح کی ہو جاتی ہے ہمارا صرف کیا کام رہ جاتا ہے کہ اسٹریم سے ڈیٹا پڑھ لیں اسٹریم میں ڈیٹا بھیج دیں وہ اپروپریٹ چیز کو خود ہی جا کے ڈیٹا وہاں پہ مل جاتا ہے وہ اسٹریم اگر فائل سے کنیکٹ ہوگی تو وہ ڈیٹا فائل میں چلا جائے گا وہ اسٹریم اگر مانیٹر سے کنیکٹڈ ہوگی تو وہ ڈیٹا مانیٹر پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا وہ اسٹریم اگر کسی اور کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک پہ یا ساکٹ پہ تو وہ ڈیٹا وہاں جانا شروع ہو جائے گا تو ابھی جو آپ نے سلائڈ دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا کہ سینٹر میں جاوا پروگرام رکھا ہے اور بعد جو ادھر ادھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسورسز تھے جو ڈیٹا سورسز اور ڈیٹا سنکس تھے ان کے بیچ میں اسٹریم کا ایک کنیکشن کر دیا تو جب بھی ہم ان پٹ یا آؤٹ پٹ کریں گے پہلا اسٹیپ یہ ہمارا ہوگا کہ جس ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سنک سے ہم ڈیٹا لینا یا ڈیٹا دینا چاہتے ہیں اسے ایک اسٹریم کنیکٹ کرنی پڑے گی تاکہ ایک پاتھ بن جائے ہمارے پروگرام اور اس کے بیچ میں اور دونوں میں ڈیٹا فلو کر سکے تو ایسی اسٹریم جو کہ ڈائریکٹلی فائل سے جا کے اٹیچ ہوگی ڈائریکٹلی کی بورڈ سے جا کے اٹیچ ہوگی ڈائریکٹلی ساکٹ سے جا کے اٹیچ ہوگی this will be known as a node stream as a set that these are all nodes on in our environment keyboard is a node socket is a node file is a node or program is a node تو جو ان نوٹس کو آپس میں جوڑتا ہے اس نیٹورک کی نوٹس کو آپس میں جوڑے گی that is a node stream کئی دفعہ uh, ہمارے پاس نوٹ اسٹریم سے سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا نوٹ اسٹریم بڑا بیسک سا کام کرتی ہے صرف فائل کو یا ساکٹ کو یا کی بورڈ کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دے گی کچھ کئی دفعہ ہمیں کچھ ایڈیشنل پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا پہلے جمع ہو جائے اور پھر اکٹھا ہم ٹرانسفر کر لیں بلاکس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ہمیشہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دس دوست مل کے ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں ناردن ایریا جانا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے ایک بس ہم ہائر کرتے ہیں وہ پہلے ایک دوست کو ناردرن ایریا چھوڑا ہے پھر واپس آئے دوسرے دوست کو چھوڑا ہے پھر واپس آئے اور تیسرے دوست کو چھوڑا ہے تو ایک ایسا طریقہ ہے it is a highly inefficient way of transporting you people but اگر ہم اس کو ایفیشینٹ کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک بس میں سب کو بٹھائیں اور اکٹھے بھیج دیں تو بلاکس میں جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے اب یہ جو نوٹ اسٹریم ہے ان کی یہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی تو بلاکس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایڈیشنل کام کرنا پڑتا ہے اس طرح کی اسٹریمس جو ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں فلٹر اسکرین اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں سلائڈ پہ کہ ہمارے پاس کیا سچویشن ہے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز یا ڈیٹا سینکس کے ساتھ ایک پائپ کے تھرو ایک ڈیٹا چینل کے تھرو جوڑ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریم یا نوٹ اسٹریم اس کا کام ہوتا ہے کہ بیسک ڈیٹا اس میں فلو کرتا ہے on top of that node stream ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اسٹریمس لگا سکتے ہیں جو کہ ایکٹ کرتی ہیں ایز اے فلٹر گھر میں آپ کے پانی آ رہا ہے پائپ کے تھرو پائپ کیا ہے ایک چینل ہے جس میں سے پانی فلو کر رہا ہے اسی طرح نوٹ اسٹریم بھی ایک چینل ہے جس طرح پائپ آپ کا جو بیسک پائپ جو ٹیوب ویل سے آپ کے گھر تک آ رہا ہے اس میں سے پانی آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس پانی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں فلٹر لگا لیتے ہیں سملرلی ہمارے پاس کی بورڈ سے یا فائل سے ڈیٹا آ رہا تھا ایک پائپ کے تھرو وہ پائپ کیا ہے ہماری نوٹ اسٹریم ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے اوپر کچھ فلٹرنگ کر لیں کچھ پروسیسنگ کر لیں تو اس کے لیے اس پائپ کے اوپر ایک ایڈیشنل پائپ ایڈیشنل فلٹر لگا دیں گے ایڈیشنل اسٹریم لگا دیں گے جو کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہوگی اور اس اسٹریم کو ہم کہیں گے فلٹر اسٹریم سو بیسک ہماری ہوگی نوٹ اسٹریم اور نوٹ اسٹریم کے اوپر جو ہم نے ایڈیشنل اسٹریم لگا دی یہ ہماری ہوگی فلٹر اسٹریم دوبارہ سے میں بتاتا چلوں کہ نوٹ اسٹریم کا کام ایک بیسک طریقے سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے فلٹر اسٹریم اس ڈیٹا کی فردر پروسیسنگ کے کام آ سکتی ہے تو ایک طرح سے ہم نے اسٹریمس کو آپس میں چین کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے تو ایک تو ہمارے پاس یہ بات آئی کہ ہم اسٹریمس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکتے ہیں کچھ اسٹریم ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریسورس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوں گی جیسے نوٹ اسٹریم ڈائریکٹلی فائل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوئی ہے اسی طرح ایک جب ساکٹ سے ڈیٹا لینا ہوگا اس کے ساتھ ایک نوٹ اسٹریم لگانی پڑے گی جب کی بورڈ سے ڈیٹا لینا ہوگا اس کے ساتھ ایک نوٹ اسٹریم لگانی پڑے گی اس اسٹریم کے اوپر سے جو ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے اگر اس کے اوپر فردر پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹریم کے اوپر ایک اور اسٹریم لگانی پڑے گی جو کہ ایکٹ کرے گی as a filter additional data processing کے لیے بیسک اسٹریم ہوئی اس کے اوپر ایک اور اسٹریم لگ گئی یہ ہمارے فلٹر اسٹریم ہو گئی filter stream additional data process کرے گی اب یہ تو اسٹریم کی کیٹیگری ہوگی based upon their its functionality either it's a node stream اور اٹس اے فلٹر اسٹریم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز جو اسٹریم کو ہم کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹریم میں کس طرح سے ڈیٹا فلو کر رہا ہے کچھ اسٹریمس ایسی ہیں کہ جو کہ بائٹ وائز ڈیٹا کو ریڈ کرتی ہیں ایک یا رائٹ کرتی ہیں ایک ایک بائٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں ایسی سب کلاسز کے اندر جو لفظ ہے اسٹریم کا وہ استعمال ہوتا ہے جبکہ کچھ سٹریمز ایسی ہیں جو کہ بائٹس کی بجائے کریکٹرز کو ریڈ رائٹ کرتی ہے کریکٹرس ہم نے جاوا میں شروع میں دیکھا تھا دو بائٹس لیتا ہے یونیکوڈ کے فارمیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ اسٹریمز ایسی ہیں جو کہ سنگل سنگل بائٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں کچھ اسٹریمز ایسی ہیں جو کہ سنگل بائٹس کی بجائے ڈبل بائٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور انہیں ایز اے کریکٹرس ٹریٹ کرتی ہیں یہ جو ایسی اسٹریمس ہیں جو کہ کریکٹرس کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کو ہم ریڈرس یا رائٹرس کہتے ہیں بیسڈ اپان فنکشنالٹی کی وہ ڈیٹا بھیج رہی ہے تو اس کو ہم رائٹر کہہ دیں گے وہ ڈیٹا لے کر آ رہی ہے تو ہم اس کو ریڈر کہہ دیں گے دوبارہ سے میں تھوڑی سی اس کی ریپیٹیشن ہے لیکن کانسیپٹ کے لیے دوبارہ بتا چلوں کہ اسٹریم ایک تو وہ اسٹریم ہے جس نے جا کے ڈائریکٹلی ریسورس کو پکڑ لینا ہے جیسے فائل کو جا کے لگ گئی اب اس میں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا یہ ہماری نوٹ اسٹریم ہوگی اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اور اسٹریم لگا دیں گے یہ ہماری فلٹر اسٹریم ہوگی اب بیسڈ اپون کہ یہ دونوں اسٹریمس بائٹ کی موومنٹ کر رہی تھیں یا کریکٹرس کی موومنٹ کر رہی تھیں ان کو ہم اسٹریم یا ریڈر رائٹر کہیں گے اگر بائٹ کی موومنٹ کریں گی کر رہی تھی تو یہ بائٹ اسٹریمس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اگر یہ کریکٹرس کی موومنٹ کر رہی تھیں تو ریڈرس اور رائٹرس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں سلائڈ کے اوپر ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لگی ہوئی ہے نوٹ اسٹریم اور اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہماری فلٹر اسٹریم نوٹ اسٹریم اور فلٹر اسٹریم میں جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ون زیرو کی فارم میں یہ بائٹس کو بھیج رہی ہیں اس لیے یہ دونوں اسٹریم جو ہیں یہ بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں نوٹ اسٹریم بھی اور فلٹر یہ جو نوٹ اسٹریم بھی لگی ہوئی ہے جو فلٹر اسٹریم بھی لگی ہوئی ہے دونوں بائٹس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہیں اس لیے بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں جو اب آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے کریکٹرس فلو کر رہے ہیں اسٹریم کے اندر سے نوٹ اسٹریم بھی کریکٹر کو پکڑ رہی ہے اور وہ آگے جو فلٹر اسٹریم جو اس کریکٹر کو پروسیسنگ فردر کر رہی ہے وہ بھی کریکٹرس کے ساتھ ہی کام کر رہی ہے تو جب ہم ایسی اسٹریمس جہاں پہ ہم کریکٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی اسٹریمس کو ہم ریڈر یا رائٹر کہتے ہیں بیسڈ اپان کہ اگر وہ ڈیٹا ریڈ کر رہی ہے تو ہم اس کو ریڈر کہیں گے اور اگر ڈیٹا رائٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم رائٹر کہیں گے اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریمس بہت ساری ہمارے پاس ہوتی ہیں چن میں سے ہم نے کچھ کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے بہت ساری اگر آپ اپنی جاوا کی ڈاکیومنٹیشن کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو بے تحاشا اسٹریمس نظر آئیں گی ان میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں input stream output stream یہ بیس کلاس ہے جہاں سے ساری کی ساری اسٹریم کلاس اسٹریم کی کلاسز ڈیفائن کرتی ہیں ڈرائیو ہوتی ہیں file input stream file output stream file سے ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کے کام آتی ہیں کیونکہ ان کلاسز کے نام میں لفظ اسٹریم آ رہا ہے اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کریں گی بائٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں کہ کریکٹر اسٹریم کی کیٹیگری میں میجورٹی نے آپ کی صحیح پہچانا ہے کیونکہ ورڈ اسٹریم آ رہا ہے تو یہ بائٹ اسٹریمس کی کیٹیگری میں فائل فال کریں گی یعنی کہ یہ file file put stream file سے ڈیٹا تو پڑے گی لیکن کس فارمیٹ میں بائٹ کی فارمیٹ میں file output stream file میں ڈیٹا بھیجے گی لیکن کس فارمیٹ میں بائٹ کی فارمیٹ میں اگر یہاں پہ میں فائل ان پٹ اسٹریم کی بجائے لفظ لکھ دوں فائل ریڈر وہ بھی ایک کلاس ہے تو وہ کریکٹر بیس اسٹریم ہے اسی طرح فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کی بجائے اگر یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر ہے فائل رائٹر تو یہ بھی ایک کریکٹر بیسڈ اسٹریم ہے یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں اسٹریم جو ہیں ڈائریکٹلی کیونکہ فائل سے اٹیچ ہوتی ہیں اور ایسی اسٹریم جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے ریسورس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اس کو ہم نوٹ اسٹریم بولتے ہیں تو یہ نوٹ اسٹریم کی کیٹیگری میں آتی ہیں اس کے بعد byte array input stream ہے byte array output stream ہے یہ میموری کے اندر اریز کے یوزز کے لیے کام آتی ہیں اریز کی اسٹوریج اریز آف بائٹس کی اسٹوریج کے کام آتی ہیں بفرڈ ان پٹ اسٹریم ہے بفرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم ہے بفرڈ ریڈر ہے بفرڈ رائٹر ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریمس ہیں جو کہ different input output capabilities provide کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹریمس ہیں جیسے ہمارے پاس زپ اسٹریم ہے یہ ایسی اسٹریم ہے جو کہ کمپریسڈ فارمیٹ میں ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں ریڈ بھی کر دیتی ہے اور کمپریسڈ فارمیٹ میں ڈیٹا رائٹ بھی کر دیتی ہے اسی طرح ہم اپنی انکرپشن کے لیے بھی اسٹریمس بنا سکتے ہیں جو کہ انکرپٹیڈ فارم میں ڈیٹا ریڈ کر دیں گی یا انکرپٹیڈ فارم میں ڈیٹا رائٹ کر دیں گی اس کو ڈیکرپشن کرنے کے لیے لہٰذا اسٹریمس بنائی بھی جا سکتی ہیں کچھ بنی بھی ہوئی ہیں تو اسٹریمس کے تھرو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں جس جگہ سے بھی ہمیں ان پٹ لینی ہے یا جس جگہ کو بھی آؤٹ پٹ بھیجنی ہے کیا کیا جگہ ہو سکتی ہیں کی بورڈ سے ان پٹ لے سکتے ہیں فائل کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں فائل سے ان پٹ بھی لے سکتے ہیں تو اس جگہ کے ساتھ پہلے ایک اسٹریم اٹیچ کرنی پڑے گی اسٹریم اس ہمارے ڈیٹا سورس یا ڈیٹا سنک سے کنیکٹڈ ہوگی اس اسٹریم میں سے ڈیٹا فلو کرے گا اب ڈیٹا جب فلو کرے گا تو اس ڈیٹا کو اگر ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک اور اسٹریم چینج کر دیں گے جو کہ ہمارے فلٹر اسٹریم کا کام کرے گی تو اس کی ذرا آپ کو ایک فائل کی فارم میں ایگزامپل سمجھاتے ہیں کہ فائل سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کیسے کیا جاتا ہے جب ہم فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیپس کیا ہونے چاہئیں پہلا اسٹیپ ہمارا کچھ ایسے ہوگا کہ ہم فائل کے ساتھ ایک نوٹ اسٹریم اٹیچ کر دیں گے میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو اسٹریم فائل سے ڈیٹا پڑھنے کے کام آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ ہم ایزیوم کریں کہ ہم کریکٹرس کی فارم میں ان پٹ پٹ آؤٹ کریں گے جب ہم کریکٹرس کی فارم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم ریڈر اور رائٹرز یوز کرتے ہیں جب ہم بائٹس کی فارم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم اسٹریمس والی کلاسز کا استعمال کرتے ہیں تو فائل سے ڈیٹا پڑھنا ہے فائل میں سب سے پہلے ہم کریکٹرس کو ہم نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے فائل کے ساتھ ایک چینل لگانا پڑے گا ایک اسٹریم لگانی پڑے گی جہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے ہمارے پاس اب وہ چینل جو ہے وہ جاوا میں ہے فائل ریڈر تو ہم فائل کے ساتھ ایک نوٹ اسٹریم لگائیں گے جس کا نام ہے فائل ریڈر فائل ریڈر ہمیں ڈیٹا ریڈ کر کے دیتی جائے گی لیکن یہ ایک ایک کریکٹر کر کے ریڈ کرتی ہے سپوز ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم پوری پوری لائن فائل سے ریڈ کریں اور ایک ایک لائن ریڈ کرتے کرتے ایک ایک لائن ریڈ کر کے اس کو پہ پرنٹ کرتے جائیں یا کسی طریقے سے دیکھ لیں تو اس کام کے لیے ہمارے فائل اسٹریم کے اوپر ایک اور اسٹریم ڈالنی پڑے گی فائل اسٹریم کے ساتھ ایک اور اسٹریم کی چین بنانی پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں بفرڈ ریڈر بفر ریڈر کیا کام کر رہا ہے بفر ریڈر کام کرے گا ہمارا فلٹر کا ایڈیشنل پروسیسنگ کا فائل ریڈر کیا کام کرے گا نوٹ اسٹریم کا بیسیکلی ڈیٹا پڑھنے کے کام آئے گا پروگرام ہو گیا فائل ہو گئی فرسٹ اسٹیپ لنک اسٹیبلش کریں چینل اسٹیبلش کریں سیکنڈ اسٹیپ اس چینل کے اوپر ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے چینل کے اوپر ایک اور چینل لگا دیں کوڈ میں ذرا اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک فائل نظر آ رہی ہے input dot T X T کا ہم نے اس کو نام دیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تین لائنس ہیں ہیلو ورلڈ پہلی لائن ہے ہیلو ورلڈ دوسری لائن ہے Pakistan is homeland third line is web design and development ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان تین لائنوں کو پڑھیں اور ان تین لائنوں کو کانسول پہ ڈسپلے کرائیں یہ تینوں لائنیں input dot T X T میں لکھی ہوئی ہیں اب ان لائنس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو جاوا میں ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے جو ہمارے پاس پیکج ہے جو ہمارے پاس لائبریری ہے وہ ہے جاوا ڈاٹ آئیو تو آپ پروگرام جو ہم لکھنے جا رہے ہیں جس سے ہم فائل ریڈ کریں گے اس میں جو پہلا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جاوا ڈاٹ آئی او کا پیکج امپورٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو اسٹریمز ہیں جو ریڈرز رائٹرس ہیں ان کلاسز کو ہم یوز کرنے کے قابل ہو سکیں so public class re file جو ہماری ایک کلاس ہے جو کہ فائل کو ریڈ کرے گی اور اس کے اندر ہم نے ہمارا مین میتھڈ ہے as usual public static void main جو کہ ہمارے جہاں سے ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوگا سو سب سے پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو انیشلائز کر رہے ہیں نال سے فی الحال تو ان کو انیشلائز کریں ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک چیز ہے فائل ریڈر یہ ہمارا کام کر رہی ہے بیسک نوٹ اسٹریم کا فائل ریڈر ایف آر اور یہ فی الحال اس کی ویلیو اس میں کچھ نہیں ہے اسی طرح ایک بفرڈ ریڈر بی آر یہ ہم نے ایک دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں ایک فائل ریڈر ٹائپ کا ایک بفرڈ ریڈر ٹائپ کا کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ جتنی بھی او بیسڈ چیزیں ہیں وہ ایکسیپشنس تھرو کرتی ہیں اور ایسی ایکسیپشنس تھرو کرتی ہیں جو کہ ہمارا کمپائلر فورس کرتا ہے کہ جن کو ہم پہلے سے ہی ہینڈل کریں اگر ہم ہینڈل نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ایرر دے گا تو اس لیے اب ہم جو کوڈ لکھنے جا رہے ہیں اس کو ہم ٹرائی کیچ کے بلاک میں لکھیں گے اگر آپ اس کوڈ کو ٹرائی کیچ کے بلاک میں نہیں لکھیں گے تو دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مین کو مین سے ایکسیپشن تھرو کر دیں اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو آپ کا کوڈ کمپائل نہیں ہوگا تو ہم ٹرائی کیچ والی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں ہم ٹرائی بلاک اوپن کرتے ہیں اس ٹرائی بلاک کے اندر جو ہم پہلا کام کرتے ہیں وہ اپنی ویریبلس کو جو ہم نے ڈکلیئر کیا ان کو انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فائل ریڈر کو انسٹینشیٹ کر رہے ہیں F R equals to new file reader اور اس میں input dot T X T ہم نے دے دی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہمارا پروگرام ہے اور دوسری input dot T X T file ہے input dot T X T file سے ہم ڈیٹا ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو پہلا اسٹیپ کیا ہے F R equals to new file reader یہ اسٹیپ بیسیکلی کیا ہے یہ ہم نے اپنے پروگرام اس پروگرام جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور input dot T X T میں ایک چینل اسٹیبلش کیا ہے we have established a a link we have established data channel through which data can flow between our program and input dot T S T and since we are using a reader it means that we are trying to read data from input dot T S T file اور اس کو سارے کو ہم نے ٹرائی کیش میں رکھا because of input dot T X T is not there کسی نے ریموو کر دیے تو ہمیں ایکسیپشن جو ہے اگر آتی ہے تو ہم اس کو پراپرلی ہینڈل یہاں پہ کیا ہوا ہے so as a first step we have established between our program and input dot T X T through a file reader نا file reader over here is an example of node stream file reader کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہاں سے ایک ایک کریکٹر ریڈ کر کے آپ کو اس فائل میں سے دے دے گا اس فائل میں ابھی آپ کو ہم نے جو فائل دکھائی ہے تین لائنس پڑی ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری پوری لائن ریڈ ہو تو فائل ریڈر کے اوپر ہم ایک اور اسٹریم لگاتے ہیں جو کہ ہماری فلٹر اسٹریم ہے اور یہ جو فائل ریڈر سے کریکٹرز آ رہے ہیں ان کو پروسیس کر کے اکٹھا کرے گی تب تک جب تک ایک پوری لائن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور وہ پوری لائن پھر ہمیں ایک ہی گو میں پکڑا دے گی تو اس کے اوپر ہم ایک جو نیا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کریں دیٹ از بفرڈ ریڈر اور بفرڈ ریڈر کو ہم نے جو چیز پاس کی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے سمجھنا ہے وہ ہے ایف آر یعنی کہ فائل ریڈر تو جو آپ نے اگر آپ ڈائگرام ون کو اپنے ذہن میں لے کر آئے جہاں پہ ہم نے آپ کو اسٹریمس کو کانسیپٹ دیا تھا کہ جو نوٹ اسٹریم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ریسورس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہاں پہ فائل ریڈر جو ہے اٹس آ نوٹ اسٹریم اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا آرگیومنٹ کیا ہے اس کا آرگیومنٹ ہے input dot X T یعنی کہ فائل ریڈر کو ہم ڈائریکٹلی اس فائل کا نام بتا رہے ہیں جس کے ساتھ جا کے اس نے اٹیچ ہونا ہے اور فلٹر اسٹریم کیا کرتی ہے فلٹر اسٹریم ایک آلریڈی جو اسٹریم اسٹیبلش ہوتی ہے اس سے ڈیٹا لیتی ہے اور اس ڈیٹا کو فردر پروسیس کر دیتی ہے یہاں پہ میں نے کہا کہ بفر ریڈر جو ہے یہ ایک فلٹر اسٹریم ہے جو ان کمنگ ڈیٹا ہے جو کسی اسٹریم سے آ رہا ہے اس کو فردر پروسیس کرے گی تو بفر ریڈر کو دیکھیں میں کیا چیز پاس کر رہا ہوں بفر ریڈر کو میں کوئی ریسورس کوئی کوئی ڈیٹا ڈیٹا سینک سورس نہیں پاس کر رہا بلکہ بفر کو ایز این آرگیومنٹ ایک اسٹریم اسٹریم پاس پاس کر کر رہا رہا ہوں ایک نوٹ ہوں بفر ریڈر فلٹرنگ کرے گی اس ڈیٹا کے اوپر جو اس کو مل رہا ہے نوٹ اسٹریم جو کہ میری فائل ریڈر اس سے اور فائل ریڈر ڈائریکٹلی ریسورس سے اٹیچ ہے فگر میں بھی جو یہاں پہ آپ کو پیرل ایک چھوٹی سی فگر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ فائل سے اٹیچ ہے ہمارا F R in T X C سے ہمارا اٹیچ ہے ایف ایف آر آر اور uh, کے اوپر ہمارا بی آر لگا ہوا ہے نیکسٹ اسٹیج پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک لائن ریڈ کریں اور اس لائن کو کانسول پہ ڈسپلے کر دیں بفٹ ریڈر کلاس کا میتھڈ ہے ریڈ لائن جو کہ ایک لائن ریڈ کر کے ہمیں دے دے گا سو ہم نے کیا ہے B R dot read line اور جو لائن ہمارے پاس آئی ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں رکھ لیا ہے ایک اسٹرنگ ویریبل کا نام ایسے کوئی آپ بہتر نام یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں while S not equals to null system dot out dot print L N S یہ ہم نے پرنٹ کرا دیا یہ یہ کنڈیشن کیا ہے یہ کنڈیشن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تب تک ریڈ کرتے جاؤ یہاں پہ کوئی جیسے سی پلس پلس میں آپ اینڈ آف فائل چیک کر لیتے تھے یہاں پہ جو فائل کا اینڈ چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب فائل کا اینڈ ریچ ہوگا تو ہمیں جو اسٹریم سے اسٹرنگ ایک ریٹرن ہوگی وہ نل اسٹرنگ ہوگی وہ کچھ بھی ریٹرن نہیں ہوگا تو ہم نے وائل لوپ کے اندر کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ اگر فائل جب اینڈ ہو جائے گی تو ہمیں نل ریٹرن ہوگا اور اپنی اسٹرنگ کو ہم چیک کر لیں گے اگر وہ نل ہے تو اس کا مطلب ہے فائل کا اینڈ آ گیا ہے اور ہم اس وائل لوپ کو بریک کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ ہم نے اوپر ٹاپ پہ کیا string S B R dot read line while S not equals to null جب تک نل نہیں ہے یعنی کہ فائل میں جب تک آل لائنز ہیں کیا کرو یہ لائن تو پرنٹ کر دو اور ایک لائن اور ریڈ کر دو S equals to B R dot read line جو وائل لوپ میں اینڈ پہ دیا ہوا ہے جب آپ ٹاپ پہ دوبارہ دیکھیے string S equals to B R dot read line جب پہلی دفعہ لائن ریڈ کریں گے تو فائل میں ہم نے لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ تو ایس میں آ جائے گا hello world while loop check ہوگی وائل ایس ناٹ اکو ٹو نل کیونکہ ایس میں ہیلو ورلڈ ہے اس لیے نل کے اکویولنٹ تو نہیں ہے تو وائل لوپ کے ہم اندر آ جائیں گے وہاں پہ ہم system dot out dot print L N کریں گے اور ایس پرنٹ ہو جائے گا یعنی کہ کونسول پہ پرنٹ ہو جائے گا ہیلو ورلڈ اب S to B R dot read line دوبارہ کیا تو ہمارے پاس سیکنڈ لائن آ گئی Pakistan is our homeland اور اب ایس میں آ گیا ہے Pakistan is our homeland top پہ ہم وائل لوپ کے اسٹارٹ میں پہنچے ایس کو دوبارہ نل کے اگینسٹ چیک کیا اگین ایس نل نہیں ہے وائل لوپ کی کنڈیشن ٹرو ہے دوبارہ ہم لوپ میں آگے اس کو لائن کو پرنٹ کر دیا پھر تیسری دفعہ لائن ہم نے ریڈ کی ایس ایكو to B R dot read line تو اب ایس میں آ گیا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ دوبارہ وائل لوپ کے اسٹارٹ میں چیک کیا وائل لوپ ابھی بھی ایس میں نال نہیں ہے پرنٹ ہو گیا اب ایک اور لائن ریڈ کی اب کیونکہ ہماری input dot T X T کے اندر صرف تین لائنیں تھیں تو یہاں پہ اب ایس میں آ جائے گا نل جب اسٹارٹ میں آئیں گے وائل لوپ کے تو ایس میں اب نل ہے وائل لوپ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی اس وائل لوپ سے ہم باہر آ جائیں گے اور باہر نکلنے کے بعد جو ہم نے ڈیٹا چینلز اوپن کیے ہوتے ہیں ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹا چینلز کو کلوز کر دیں ہم نے اپنے ڈیٹا چینلز یہاں پہ کلوز کیے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ٹرائی بلاک ختم ہو گیا ہے ٹرائی بلاک ختم ہونے کے بعد ہم نے کیچ بلاک اس کا دیا ہے اور اس میں آئیو ایکسیپشن کیچ کیا اور یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ایکسیپشن کے ساتھ صرف ایکسیپشن کو پرنٹ کراتے ہیں یہ ایکسیپشن کیا آ سکتی ہے یہ ایکسیپشن آ سکتی ہے ایک تو بہت ہی سمپل سا کیس ہے کہ ہمارے پاس input dot T X T جس کو ہم ریڈ کرنے چلے تھے وہ فائل ہی وہاں پہ نہ ہو یا اس فائل کا نام کچھ اور ہو تو یہاں پہ ایکسیپشن آ جائے گی اس کی ذرا ایگزیکیوشن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوئی ہے جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس پہ اب رجاوا کو سی ہم نے اپنی جو بھی فائل ہے اس کو کمپائل کیا ہے اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس تینوں لائنس کانسول پہ پرنٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی جو فائل ریڈ کی ہے وہ file step by step read کی ہے سب سے پہلے وہی کام کیا کہ فائل کے اندر اور پروگرام کے اندر لنک اسٹیبلش کر دیا یہ لنک میری اسٹریم ہے اور اس لنک میں جب ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹا کو میں فلٹر لگا کے پروسیس کر سکتا ہوں فلٹر لگا کے پروسیس کیا ایک ایک لائن کر کے ریڈ کی جب ہم اینڈ آف فائل پہ پہنچے ہمیں نال ملا فائل سے باہر آ گئے نیکسٹ ایگزامپل جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم فائل میں ڈیٹا رائٹ کریں گے فائل میں ڈیٹا رائٹ کریں گے تو اسٹیپس اب آپ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ہوں گے پہلا اسٹیپ کیا ہے پروگرام ہے ایک فائل ہے جہاں ڈیٹا رائٹ کرنا ہے پہلا step establish link establish a node stream between these two entities these two nodes program and file اس کیس uh, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم ڈیٹا ریڈ کر رہے تھے تو جو نوٹ اسٹریم ہم نے یوز کی تھی اس کا نام تھا فائل ریڈر اس کیس میں ہم کیونکہ ڈیٹا بھیج رہے ہیں تو جو روڈ ہم یوز کریں گے اس کا نام ہوگا گیس کریں فائل رائٹر اب فائل رائٹر کے اوپر جس طرح ہم نے وہاں پہ ایک فلٹر لگایا تھا جو کہ ہماری ان پٹ آؤٹ پٹ کو ایفیشینٹ بنا رہا تھا یہاں پہ ہم ایک اور فلٹر یوز کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ رائٹر پرنٹ رائٹر بھی ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے بلاک بناتا ہے اور پھر بلاک کو ایک دفعہ میں پوش کر کے فائل میں پھینک دیتا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا کہ بلاکس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے it's much more efficient than single input output so that is why we want to use print writer so that جو ہماری آئی او ہے it is it should be an efficient I O اور وہ سلگشنس اس میں نہ ہو تو ذرا یہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوڈ میں کیسے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ذرا کلیئرٹی زیادہ آ جائے ہمارے پاس دوبارہ اسی طرح جاوا ڈاٹ آئی او کا پیکج ہم نے امپورٹ کیا ہے اپنی کلاس اسٹارٹ کیا ہے اس کا مین میتھڈ لکھا ہے اب جو یہاں پہ ڈفرینٹ آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہے فائل رائٹر ایف ڈبلو کیونکہ آپ فائل میں رائٹ کرنے جا رہے ہیں اور دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرنٹ رائٹر ہے اب اگین اب آپ کے پاس بالکل لاجیکل سیکوینس ویسا ہی ہے جیسے کہ ہماری ریڈنگ کے اندر تھا سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی فائل کے بیچ میں اور اپنے پروگرام کے بیچ میں لنک اسٹیبلش کیا ہے چینل اسٹیبلش کیا ہے اور وہ چینل ہے فائل رائٹر کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ نوٹ اسٹریم ہے تو آپ دیکھیں گے فائل رائٹر کو میں اپنے ریسورس کا نام پاس کر رہا ہوں جس کے ساتھ جس کے اندر میں ڈیٹا بھیجنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے output dot T X T file writer تو ایک سمپل آؤٹ پٹ کرنے کے لیے کنیکشن تو بنا لیا چینل تو بنا لیا اس کے اوپر ہم نے جیسے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فلٹرز لگا سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی پروسیسنگ کرنے کے لیے وہ فلٹر ڈیٹا کو کمپریس کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ فلٹر ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ فلٹر ڈیٹا کا وہ بلاک بنانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اس کیس میں ہم جو فلٹر استعمال کر رہے ہیں that filter is print writer تو پرنٹ رائٹر کا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اور اس پرنٹ رائٹر کو اب آپ گیس کریں کہ ہم کیا دیں گے کہ ہم output dot T X T دیں گے یا کچھ اور دیں گے آپ کا جواب میجورٹی کا کافی حد تک ٹھیک ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کو اب ہم دیں گے فائل رائٹر کیونکہ جو فلٹر ہوتا ہے فلٹر کو ایک اسٹریم دی جاتی ہے ایک آلریڈی بنا بنایا اس کو پائپ دیا جاتا ہے پائپ کے اوپر لگایا جاتا ہے فلٹر وہ جو پائپ ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے ہماری output dot T S C سے تو فائل رائٹر جو ہمارا بیسک ڈیٹا چینل ہے وہ تو اٹیچ ہو گیا output dot T S C سے اور پرنٹ رائٹر کو ہم نے فائل رائٹر کے اوپر اٹیچ کر دیا فگر میں بھی ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے دکھا دی ہے اب ایک دفعہ ہمارے ڈیٹا چینلز اسٹیبلش ہو گئے اب کام آسان ہے دو اسٹرینگس ہم لے لیتے ہیں ایک ایس ون ہیلو ورلڈ اور ایک S two web design and development اب اس کو لائن میں لکھ اس کو فائل میں رائٹ کرنا ہے تو P W dot print L N S one یہ جا کے ہیلو ورلڈ کو فائل میں پرنٹ کر دے گی P W dot print L N S two یہ جا کے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو فائل میں رائٹ کر دے گی اچھا کیونکہ اب یہاں پہ ہم نے پرنٹ رائٹر استعمال کیا ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پرنٹ رائٹر اس لیے استعمال کریں تاکہ ہم اکٹھی آیو کر سکیں بلاک کی فارم میں آیو کر سکیں سنگل سنگل آیو نہ کریں تو یہ پرنٹ رائٹر کی اپنی میموری ہوتی ہے تو کئی دفعہ یہ چیزیں میموری میں رکھ لیتا ہے فائل میں نہیں بھیجتا دو جو پرنٹ ایلن کا میتھڈ میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ کیپیبلٹی بلٹ ان ہے کہ جب بھی آپ پرنٹ ایلن یوز کریں گے فائل میں ڈیٹا ریڈ ہو جائے گا لیکن کئی دفعہ جب آپ P W dot print use کریں گے پرنٹ ایلن نہیں یوز کریں گے print L N new line بھی ساتھ دے دیتا ہے پرنٹ خالی آپ یوز کریں گے تو پرنٹ رائٹر کیا کرے گا کہ ڈیٹا اپنے اندر جمع کرتا رہے گا اور اس وقت تک اس کو فائل میں نہیں لکھے گا جب تک کہ اس کی انٹرنل میموری ڈیٹا سے بھرنے جاتی اس کیس میں ایک اچھی پریکٹس یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپنا وہ سارا ڈیٹا جو آپ نے فائل میں لکھانا تھا وہ پرنٹ رائٹر کو دے دیں تھرو پرنٹ اور پرنٹ ایلن تو اپنے پرنٹ رائٹر کو فلش کر دیں فلش کیا کرتا ہے کہ پرنٹ رائٹر کی انٹرنل میموری کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے اسے فورس کرتا ہے کہ وہ جو بھی ڈیٹا اس کے پاس ہے اس کو جا کے اس جگہ پہ لکھتے جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے اب یہ پرنٹ رائٹر آبویسلی کنیکٹڈ ہے فائل رائٹر کے ساتھ تو یہ پرنٹ رائٹر کو جب ہم فلش کریں گے یہ اپنا سارا ڈیٹا دے دے گا فائل رائٹر کو اور فائل رائٹر کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ فائل رائٹر کنیکٹڈ ہے ہماری output dot T X T کے ساتھ وہ سارا ڈیٹا اپنا output dot T X T کو دے دے گا اور ڈیٹا وہاں پہ چلا جائے گا اس کے بعد as we done in previous example ہم اپنی دونوں اسٹریمس کو کلوز کر دیتے ہیں پی ڈبلو کو بھی اور ایف ڈبلو کو بھی کیونکہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے اور آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ سارا کوڈ بھی ہم نے ٹرائی کیچ میں لکھا ہے کیونکہ یہاں جاوا جو ہوتی ہے وہ آئی او کے کیس میں ایکسیپشنس کو چیک کرتی ہے ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر لیں تاکہ اگر کسی وجہ سے وہ ایکسیپشن آ رہی ہے تو ہمارا پروگرام کریش مت ہو تو یہاں پہ جب ہم نے اس کی ایگزیکیوشن دیکھی ہے جاوا کی اس فائل کو کمپائل کیا اور اس کو رن کیا ہے تو نیچے ہم نے output dot T X T کا بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا اس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے hello world and web design and development یہاں تک آپ نے فائل ریڈنگ کی کیپیبلٹیز دیکھی ہیں فائل رائٹنگ کی کیپیبلٹیز دیکھی ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو سی پلس پلس میں میرے پاس بہت سیدھا سادہ کام تھا میں سی ان کرتا تھا ڈیٹا ریڈ ہو کے آ جاتا تھا سی آؤٹ کرتا تھا ڈیٹا ریڈ ہو کے ڈیٹا رائٹ ہونے چلا جاتا تھا میرے کونسول پہ سی ان کرتا تھا کی بورڈ سے ڈیٹا آ جاتا تھا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ پہلے میں چینل لگا رہا ہوں چینل میں سے ڈیٹا ریڈ کر رہا ہوں اس کی پروسیسنگ کر رہا ہوں تو یہ یہاں پہ میں جو تھوڑا سا اس کی اب تھوڑی بیوٹی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یا ایلیگنس اس کی دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کی ایفرٹ ہے اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چینل جہاں سے بھی میں نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے ڈیٹا رائڈ کرنا ہے مجھے بس چینل اسٹیبلش کرنا ہے اس کے بعد اس چینل سے ڈیٹا ریڈنگ یا رائٹنگ میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا وہ چینل اگر میرا فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو فائل سے ڈیٹا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا وہ چینل اگر میرا لگا ہوا ہے کی بورڈ سے تو کی بورڈ سے ڈیٹا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا وہ چینل اگر لگا ہوا ہے میرا کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ ورک پہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا سملرلی اگر وہ میرا جب میں ڈیٹا بھیج رہا ہوں میرا چینل جہاں پہ لگا ہوا ہوگا وہاں پہ ڈیٹا جانا شروع ہو جائے گا میں آپ کو اس کی ذرا اگزامپل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم یہ جو اسٹریمس استعمال کریں اس میں اتنی کیا ایسی زبردست بات ہے اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے تین چیزوں سے ڈیٹا ریڈ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ذرا پہلے اگزامپل لیتے ہیں ابھی ابھی ہم نے دیکھی ہے file reader F R equals to new file reader اور یہاں پہ input dot T X T ہے اس کے اوپر لگا دیا buffer reader B R equals to new buffer reader اور اس میں فائل ریڈر دے دیا یہ بھی ابھی آپ نے کیا ہے ہمیں ڈیٹا فائل سے ریڈ کر دیتا ہے what if if you want to read data from from our keyboard instead of a file آپ کونسول سے ڈیٹا آگے دیکھیں ہم نے لیا ہے کوئی آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے ادر دین دیٹ کہ input dot T X T کی بجائے ہم نے ایک کانسٹنٹ دیا ہے file descriptor dot in file descriptor dot in جو ہے یہ کنسول کو ہمارے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ دونوں فائل اور کنسول جو ہیں کنسول سے ڈیٹا لینا اور فائل سے ڈیٹا لینا حالانکہ دونوں کی پروسیسنگ میں کی بورڈ سے ڈیٹا لینا اور فائل سے ڈیٹا لینا دونوں کی پروسیسنگ میں بے انتہا فرق ہے فائل سے جب آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو موو کرتی ہے سیکٹر اور کیا کیا چیزیں سرچ ہوتی ہیں اور پھر ڈیٹا نکل کے آتا ہے جب کی بورڈ سے ڈیٹا لیتے ہیں تو کیز پریس ہوتی ہیں اور وہاں سے ڈیٹا لینے کا اور طریقہ لیکن کیا آپ کے پروگرام میں ڈیٹا لینے کا کوئی ڈفرینٹ طریقہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ ہمیشہ چینل اسٹیبلش کرتے ہیں چینل کے اوپر اپنی پسند کا فلٹر لگاتے ہیں اور وہ چینل بیسک چینل اصل میں جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا اوپر والے کیس میں جہاں پہ فائل سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں وہاں پہ بھی B R dot read line کریں گے تو کیونکہ ہمارا فائل ریڈر فائل سے کنیکٹڈ ہے تو ڈیٹا اس فائل سے آنا شروع ہو جائے گا جس سے فائل ریڈر کنیکٹڈ ہے نیچے والی اگزامپل میں کونسول کے اندر کیونکہ ہم جب B R dot read line کریں گے تو ہمارا ڈیٹا جو ہمارا کیونکہ جو ریڈر ہے جو ہماری اسٹریم ہے وہ ہماری کی بورڈ کے زیادہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے تو ڈیٹا وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا تو بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ جب اسٹریمز آپ استعمال کر کرتے ہیں تو آپ نے صرف ہمیشہ یہ کام کرنا ہے جاوا کے اندر ڈیٹا لینے اور دینے کا صرف ایک ہی سمپل طریقہ ہے کہ آپ چینل اسٹیبلش کریں اور ڈیٹا ریڈ کر لیں ڈیٹا رائٹ کر لیں اب وہ چینل کس چیز کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے فائل کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے کی بورڈ کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے یا نیٹ ورک کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے آپ کو آپ نے صرف بتا دینا ہے کس چیز کے ساتھ اسٹیبلش اس کے بعد آپ کے پروگرام کے لیے پروسیسنگ ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی تو یہ اسٹریمس کا ایک ایلیگینس ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک چینل اسٹیبلش کر دیا چینل کو آپ بس یوز کرتے جائیں وہ چینل پیچھے جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں سے وہ ڈیٹا لیتا چلا جائے گا اب آپ اسی کو دیکھتے ہیں یہ تو ہماری ریڈنگ کی کیپیبلٹیز تھیں رائٹنگ میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے کیا ہوا ہے کہ فائل رائٹر جب output dot T X T کے ساتھ اٹیچ ہے تو ڈیٹا آؤٹ پٹ فائل میں دے رہا ہے جب اس کے اوپر ہم نے پرنٹ رائٹر لگا دیا ہے تو وہ ڈیٹا ہمارا جب اس کے فائل رائٹر ہمارا فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ آؤٹ یہ ہمارے مانیٹر کو کے لیے ایک کانسٹنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ڈیٹا ہمارا جا کے دے رہا ہے اس کے اوپر مانیٹر کے اوپر ڈسپلے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کی بالکل exact similar lines of code ہیں لیکن ہم فائل سے بھی ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں ہم کی بورڈ سے بھی ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں ہم فائل میں ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں کی بورڈ سے بھی ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں صرف ہمیں سورس کا نام بتانا ہے یا سنگ کا نام بتانا ہے کہ بھائی ڈیٹا کو وہاں پہ بھیج دو اسٹریمس کا ہم نے تھوڑا دیکھا فائل سے ڈیٹا ریڈ کر کے بھی دیکھا رائٹ کر کے بھی دیکھا ایک آدھی اگزامپل اور کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے اور فیملیئر ہو جائیں اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی ایڈریس بک وغیرہ کو بھی اپنی ماڈیفائی کریں گے اسٹریمس کو ایک ایگزام پرابلم میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذرا سوچیں ساتھ میرے اور کرنے کی کوشش کریں پرابلم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ٹیک ان پٹ فرام کونسول یعنی کہ ہم کی بورڈ سے ان پٹ لینا اپنی چاہ رہے ہیں جو بھی یوزر ٹائپ کرتا ہے اور write that input to text file with line numbers program should only exit when user presses enter without typing anything تو جو پروگرام ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوزر کچھ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا ہے کی بورڈ پہ ٹائپ کرتا ہے انٹر پریس کر دیتا ہے پھر ٹائپ کرتا ہے انٹر پریس کر دیتا ہے پھر ٹائپ کرتا ہے انٹر پریس کر دیتا ہے کچھ تین چار پانچ لائنیں وہ ٹائپ کرتا ہے اور انٹرپریس کر دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو لائنیں اس نے ٹائپ کی ہیں یہ ایک فائل میں چلی جائیں اس فائل میں جب لیکن یہ لائن جائے تو ساتھ لائن نمبر بھی اپینڈ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جب لائن نمبر جب یوزر خالی انٹر پریس کر دے بغیر کچھ لکھے ہوئے تو اس پروگرام سے ہم ایگزٹ کر جائیں تو اس کو اب آپ نے سوچنا ہے اور میرے ساتھ ہم بنانا بھی ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے تھوڑا اس کا تھنکنگ پروسیس دیکھ لیتے ہیں ان پٹ ہم نے لینی ہے کی بورڈ سے کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا کرنا چاہیے کی بورڈ ہے پروگرام ہے step one a data link a data channel between these two entities تو اس کے لیے جو ڈیٹا ریڈ کرنا ہے کی بورڈ پہ ٹائپ ہوگا ڈیٹا ریڈ کر کے پروگرام میں آئے گا تو ریڈ کرنے کے لیے کریکٹر اورینٹیڈ ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا ہمیں ابھی ہم نے دیکھا فائل ریڈر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کی بورڈ کو بھی ایک فائل کی طرح ٹریٹ کر لیتے ہیں تو فائل ریڈر لگائیں گے ہم اپنا کی بورڈ کے ساتھ جو فائل ریڈر کو سورس بتائیں گے کہ جہاں سے اس نے ڈیٹا لینا ہے وہ اضافہ فائل کا نام نہیں ہوگا بلکہ وہ کی بورڈ کا کانسنٹ ہوگا جو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ ان جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ کی بورڈ کا کانسٹنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے جب یہ ڈیٹا فائل ریڈر جب ہم اپنا کی بورڈ سے لگا دیں گے تو on top of that file reader ہم بفرڈ ریڈر لگا دیں گے تاکہ پروسیسنگ فلٹرنگ ایزی ہو جائے پوری پوری لائن کی بورڈ سے ریڈ کریں ادروائز ہمیں ایک ایک کریکٹر ملے گا تو فلٹر اسٹریم کا کانسیپٹ یہاں پہ اپلیکیبل ہو گیا کہ بیسک نوڈ اسٹریم کے اوپر ایک فلٹر لگا دیا جو کہ ایڈیشنل پروسیسنگ کر رہا ہے یوزر نے لائن لکھی لائن ہمارے پاس B R dot read line کریں گے بفر ڈی ڈی سے لائن ریڈ کریں گے تو ہمارے پاس لائن آ جائے گی اب اس لائن کو ہم نے ڈالنا ہے ایک فائل میں ایک آؤٹ پٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹ پٹ کے لیے ہم چینل یا لنک بنائیں وہ اب آؤٹ پٹ کے لیے ایک چینل یا لنک ہمیں بنانا چاہیے تو آؤٹ پٹ کے لیے چینل یا لنک بناتے ہوئے بھی ہم نے فائل رائٹنگ کی تھوڑی سی اگزامپل دیکھی ہے کہ اپنا ایک ہماری فائل ہے ایک ہمارے پاس اویلیبل ہے ہمارا پروگرام دونوں کے بیچ میں لنک اسٹیبلش کریں گے تو وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا that will be through file writer file writer کو کیا بتائیں گے کہ ڈیٹا کہاں پہ پھینکنا ہے اس کا ہم اپنی output dot T X T یا اس فائل کا نام بتا دیں گے جہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا رائٹ کروانا چاہتے ہیں اور وہی کہ فائل رائٹر کے اوپر اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی ہے کوئی فلٹرنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم اپنا پرنٹ رائٹر یوز کر لیں گے میں یہی دونوں فلٹرز بار بار اس لیے یوز کروں کہ یہ ابھی ہم نے آپ کو ان کے ایگزامپلس دی ہیں اور آپ تھوڑے سے ان کے ساتھ فیملیئر ہو چکے ہیں ایک ریڈر سے ڈیٹا ریڈ کریں گے ایک لائن ریڈ کریں گے اس لائن کے ساتھ لوپ کے اندر لائٹ نمبر اپینڈ کریں گے اس لائن کو فائل میں رائٹ کر دیں گے اور کام کرتے جائیں گے ہر دفعہ چیک کر لیں گے کہ یوزر نے خالی انٹر تو نہیں پریس کر دیا جب یوزر خالی انٹر پریس کر دے گا تو کیا ہوگا آ, ایک آپ کے پاس ایم ٹی اسٹرنگ آ جائے گی اس ایم ٹی اسٹرنگ کو چیک کر لیتے ہیں جب ٹی اسٹرنگ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے خالی انٹرپریس کیا اپنی وائر لوپ میں سے ایگزٹ کر جائیں گے اور پروگرام میں سے ایگزٹ کر جائیں گے اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کوڈ کیسے کرنا ہے پبلک کلاس ایک ہم نے بنا لی ہے کہ آئیو ٹیسٹ اس کو ایک کلاس کو ہم نے بنا لی ہے اور اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیٹک ورڈ مین جو کہ ہم ہمیشہ سے لکھتے آ رہے ہیں ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے امپورٹ جاوا ڈاٹ او ہے کیونکہ ہم او کا کام کر رہے ہیں تو ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹیز جتنی بھی ہیں جو جو class classes input output capabilities provide کرتی ہیں وہ اس پیکیج کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں تو ٹرائی بلاگ شروع کیا ٹرائی بلاگ شروع کرنے کی ریزن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگی کیونکہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے یہ اس کے اندر جو ایکسیپشنز آنے کا چانس ہوتا ہے وہ چیکڈ ایکسیپشنز ہیں تو ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ انہیں پہلے سے ہینڈل کریں سو ہم کوڈ میں پہلے سے ہی ٹرائی کیچ اپلائی کر رہے ہیں ٹرائی بلاک اسٹارٹ کیا اب ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ فائر اپنا چینل چینل اسٹیبلش اسٹیبلش کریں گے ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ ہمارا ہوگا اپنے کی بورڈ کے ساتھ so file reader F R so new file reader اور یہاں پہ ہم نے کانسٹنٹ دے دیا فائل ڈسکرپٹر ڈاٹ این جو کہ ہمارے کی بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بفر ریڈر اس کے ٹاپ پہ لگایا اپنے فائل ریڈر کی ٹاپ کے اوپر اور یہ ہمارا فلٹر کا کام کرے گا یہ تو ہمارا ڈیٹا ریڈ کرنے کا لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے چینل اسٹیبلش ہو گیا اور یہ چینل ہمارا کس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے یہ چینل ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے ہمارے کی بورڈ کے ساتھ نیکسٹ ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ تاکہ ڈیٹا اس میں چلا جائے تو آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ جو ہم اپنا چینل اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں وہ file writer new file writer instantiate کیا اور اس کو ہم نے وہ فائل دے دی ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا رائٹ کرانا چاہتے ہیں output dot T X T اور اس کی ٹاپ کے اوپر پرنٹ رائٹر لگا دیا ہے یہ ان دونوں فلٹر سے ہم فیملیئر ہیں تو فائل ریڈر ہمارا کام کر رہا ہے ڈیٹا ریڈ کرنے کا فائل رائٹر ہمارا کام کر رہا ہے ڈیٹا رائٹ کرنے کا اور ان دونوں کے اپنے اپنے فلٹرس ہیں اپنا لائن کاؤنٹ جو ہے ایک ہم نے ویریبل لے لیا ایک انٹیجر لے لیا اور اس کو ون سے انیشلائز کر لیا ہے دو اسٹرینگس لے لیتے ہیں ایک اسٹرنگ ہماری جو یوزر ان پٹ دے رہا ہے اس کو ریپرزینٹ کرے گی اس کا نام ہم نے رکھ دیا ان پٹ لائن ایک اسٹرنگ ہم وہ ہے جو کہ ہم آؤٹ پٹ لکھنے جا رہے ہیں فائل میں اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے آؤٹ پٹ لائن ایک ڈو وائی لوپ چلاتے ہیں تاکہ کم از کم ایک دفعہ یہ کام ایک انفینٹ لوپ آپ یہاں پہ لگا دیں یا وائر لگا دیں ڈو وائر لگا دیں دونوں سے کام چل جائے گا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم لوپ کے اندر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم لائن ریڈ کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک انفینٹ لوپ کی ضرورت ہے وہ ہم نے لگا دی اب ہم لائن ریڈ کر رہے ہیں input line equals to B R dot read line یہ کیا کرے گا یوزر نے جو کچھ بھی کی بورڈ سے ٹائپ کیا ہوگا اور انٹر کیا ہوگا جب یہ اس لائن کو اٹھا لے گا یاد رکھیں کہ یہ ایک بلاکنگ میتھڈ ہے بلاکنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے یہ بلاکنگ میتھڈ وہ میتھڈ ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کے کوڈ کو روک دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کسی ایونٹ کا کسی یوزر کے ایکشن کا جیسے سی پلس پلس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ سی ان کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن سی ان پہ جا کے رک جاتی ہے اس وقت تک رکی رکھتی ہے جب تک یوزر کوئی کی یا کچھ رائٹ وہاں پہ ان پٹ نہ دے دے تو اسی طرح B R dot read line بھی ایک بلاکنگ میتھڈ ہے آپ کی ایگزیکیوشن آپ کے پروگرام کی رکی ہوئی ہوگی اور وہ ویٹ کر رہا ہوگا یوزر ان پٹ کا یوزر اپنی پوری پٹ دے گا اور یہ تب تک پورا میتھڈ لائن ریڈ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انٹر پریس نہیں کر دیتا کیونکہ لائن تبھی بنے گی جب وہ آپ کی کیریج ریٹرن ہو جائے گی نیکسٹ لائن پہ آ جائے گی کیریج ریٹرن اور لائن فیڈ ہو جائے گا تو B R dot read line ہمیں ایک لائن اٹھا کے دے دے گا وہ لائن جو کہ یوزر نے لکھی ہے اور انٹر پریس کر دیا ہے یہ ہماری بن گئی ان پٹ لائن اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یوزر نے خالی تو نہیں انٹرپریس کر دیا تھا کیونکہ اگر یوزر نے خالی انٹرپریس کر دیا تھا تو ہم پروگرام سے ایگزٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم if input line dot equals empty string آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا اسٹرینگ کو کبھی بھی ڈبل ایکولس ٹو کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا تو یہاں پہ میں نے اسٹرینگ کا ایکولس میتھڈ یوز کیا ہے کہ اگر یوزر نے جو ان پٹ دی ہے وہ ایک ایم ٹی اسٹرینگ ہے اس نے خالی ہی انٹرپریس کر دیا ہے تو کیا کرو بریک کر جاؤ اس لوپ میں سے باہر آ جاؤ اور اگر یوزر نے ایم ٹی اسٹرینگ نہیں دی ہوگی تو ہم لوپ کو کنٹینیو کریں گے تو ایزیوم کرتے ہیں کہ یہاں پہ یوزر ابھی ایم ٹی اسٹرینگ نہیں دیتا تو کیا ہوگا اس ایف کے اندر ہم نہیں جائیں گے اب ہم اپنی لائن بناتے ہیں وہ لائن جو کہ ہم فائل میں رائٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے کیا تھے کہ یوزر جو بھی لائن دیں اس کو فائل میں رائٹ کر دیں اس کے ساتھ پینٹ کر کے اس لائن کا نمبر تو لائن کاؤنٹ کا ویریبل تھا ہم نے اسٹارٹ میں انیشلائز اس کو کر دیا تھا ون سے تو پہلی دفعہ یوزر جو بھی لائن لکھے گا ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے ہیلو ورلڈ تو ون اس ہیلو ورلڈ کے ساتھ اپینڈ ہو جائے گا اور اب اس آؤٹ پٹ لائن کو ہم نے دے دیا پی ڈبلو کو جو کہ اس کو فائل میں لکھوا دے گا پی کیوں فائل میں لکھوا رہا ہے کیونکہ پی اٹیچ ہے پرنٹ رائٹر اٹیچ ہے فائل رائٹر کے ساتھ جو کہ اٹیچ ہے آؤٹ پٹ فائل کے ساتھ بی آر کیوں لائن ریڈ کر رہا ہے کیونکہ بی آر یا بفر ریڈر جس ٹائپ کا وہ ویریبل ہے وہ اٹیچ ہے ہمارے فائل ریڈر کے ساتھ اور فائل ریڈر اٹیچ ہے ہمارے کی بورڈ کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سمپلسٹک وے ہے کہ جہاں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیٹا چینل لگا دو ڈیٹا ریڈ کر لو جہاں پہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی ایک ڈیٹا چینل لگا دیں اور ڈیٹا رائٹ کر دیں تو یہ لوپ چلتی رہے گی تب تک جب تک یوزر ایک بلینک انٹرپریس نہیں کر دیتا جب یوزر بلینک انٹرپریس کرے گا تو ہم اس لوپ میں سے اس لوپ کو بریک کر کے باہر آ جائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے ہم نے ایف کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ اگر ایم ٹی اسٹرنگ آ جائے تو بریک کر دو اب یہاں پہ ہم وہی کام کریں جو کہ میں نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ پرنٹ رائٹر کی انٹرنل میموری ہوتی ہے تو اس کو ہم فورس کر رہے ہیں کہ اگر کچھ تمہاری انٹرنل میموری میں پڑا ہوا ہے اس کو جا کے فائل میں رائٹ کروا دو تو پی ڈبلیو ڈاٹ فلش جو ہے اس کو فائل میں رائٹ کرا رہا ہے اس کے بعد ہم اپنے جو رائٹر اور ریڈرس دونوں جو ہیں ان کو کلوز کر رہے ہیں کلوز کرنے کے بعد ہمارا ٹرائی بلاک ختم ہوتا ہے کیچ بلاک میں ہم نے اپنی ایکسیپشن کیچ کی ہے ایکسیپشن یہاں پہ دو تین وجہ سے آ سکتی ہیں ریڈنگ کرتے ہوئے آ سکتی ہے رائٹنگ کرتے ہوئے آ سکتی ہے تو ہم نے اپروپریٹ میسیجز یہاں پہ پرنٹ کروایا ہوا ہے کہ کیا ایکسیپشن ہے اب یہ ہمارا کوڈ بن گیا اس کوڈ کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور چلاتے ہیں جب ہم کمپائل کریں گے اور چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کونسول پہ ہم نے ان پٹ دی ہے ہیلو ورلڈ پھر ہم نے ان پٹ دی ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اور پھر ہم نے ان پٹ دی ہے ورچوئل یونیورسٹی تو اس کے بعد ہم نے انٹرپریس کیا ہوا ہے تو یہ تینوں ان پٹس لینے کے بعد جب ہم اس فائل کو دیکھتے ہیں جس میں آ, یہ ساری ہم نے ڈیٹا رائٹ کرایا تھا تو اس فائل میں آپ دیکھیں گے نمبر ون پہ ہیلو ورلڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ون اپینڈ ہوا ہے یعنی کہ لائن نمبرنگ اپینڈ ہو رہی ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے hello world two web design and development and three virtual university تو یہ سارا لائنس ہمارے پاس آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج input output capabilities discuss کی کہ تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں ان پٹ لے لیتے ہیں آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں اور ان پٹ آؤٹ پٹ کہیں کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے فائل سے لیا جا سکتا ہے کی بورڈ سے لیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اسٹریم کی کیپیبلٹیز کو ہم ایکسٹینڈ کرتے چلیں گے جب ہم نیٹ ورک پہ ایک چھوٹا سا میسیجنگ میسجنگ سافٹ ویئر سا بنائیں گے جس میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ میسج کریں گے تو وہاں پہ بھی یہی اسٹریم ہے کوئی وہاں پہ ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا بڑا پرابلم ہے وہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ ابھی ہماری اسٹریم فائل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے مانیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہاں پہ ہم اپنی اسٹریم کو ایک نیٹورک کی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جس کو ہم ساکٹ کہتے ہیں وہ ساکٹ کے تھرو ڈیٹا بھیج دیں گے وہ دوسرے کمپیوٹر پہ چلا جائے گا تو اسٹریم کا کانسیپٹ ایک دفعہ بیسک کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کافی چیزیں ان پٹ آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہمیشہ ایک ہی طرح سے پرفارم ہوتی ہیں اور وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ کوشش کیجئے گا کہ جو ہم نے تھوڑے پروگرام بنائے ہیں ان کو آپ خود بھی بنائیں ایگزیکیوٹ کریں چلا کے دیکھیں تاکہ آپ اسٹریمس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوں اگر کوئی ہو تو آپ you can always turn back S اور ہم آپ کی پرابلمس بھی سالو کریں گے نیکسٹ آج کے لیکچر میں تو ہم نے اسٹریمس ڈسکس کی نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے کہ ایڈریس بک کی ایک ایگزامپل ہم نے اور آپ نے اکٹھے کوڈ کی تھی اس ایگزامپل میں وہی جو ایشو تھا کہ پرسسٹنس نہیں تھی پرسسٹنس نہیں آئی تھی ڈیٹا جیسی کوڈ ختم ہوتا تھا ڈیٹا غائب ہو جاتا تھا تو اب ہم اس میں فائل کے تھرو ریڈنگ رائٹنگ کریں گے تو نیکسٹ لیکچر کے لیے میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ وہ جو ایڈریس بک والا کوڈ تھا آپ کے پاس اس کو یا تو پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے سامنے رکھیں یا آپ کے پاس اگر کمپیوٹرز ہیں ان پہ آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ وہ کوڈ اپنے سامنے کھول کے رکھیں اس کوڈ میں ہم اور آپ مل کے کچھ ریفائنمنٹ کریں گے تاکہ ہماری ایڈریس بک بند ہونے کے بعد بھی جب ہم اس کو دوسری دفعہ چلائیں کھولیں تو وہ پچھلا ڈیٹا بھی اس کے اندر پڑا ہو اور ہم نیا ڈیٹا بھی پرماننٹلی سیو کر سکیں تو ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ہم ایک ایڈریس بک بھی کوڈ کریں گے تھوڑے سے اوپ کے ایک دو اور کانسیپٹ دیکھیں گے جس میں ایبسٹریکٹ کلاسز انٹرفیسز وغیرہ ہیں تو تب تک یہ بھی تھوڑے سے کانسیپٹ ریوائز کر کے آئے گا سی پلس پلس میں آپ نے ایبسٹریکٹ کلاسز پڑھی ہوں گی ایڈریس بک کا کوڈ بھی تھوڑا دیکھ کر آئیے گا اور اس کے بعد ہم مل جل کے کوڈنگ بھی کریں گے آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ